چویریہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اناسی